جلال کے ساتھ ہونے والی وہ ملاقات اس کے لیے اتفاق تھا ایک ایسا اتفاق جس سے وہ دوبارہ نہیں چاہتی تھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتفاقی ملاقات اس کے لیے بہت خطرناک اثرات لے کر آنے والی تھی مہینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں دو دن بعد وہ ایک ڈنر میں مدعو تھے وہ اس وقت سرار کے ساتھ کھڑی چند لوگوں سے مل رہی تھی جب اس نے ہلو کی ایک شناسہ سی آواز سنی امامہ نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر ہل نہیں سکی وہ فاروق تھا جو بہت گرم جوشی کے ساتھ سالار سے مل رہا تھا میری بیوی سالار اب اس کا تعارف کروا رہا تھا تعارف کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے ان سے مل چکا ہوں فاروق نے بہت گرم جوشی سے کہا سالار نے کچھ حیران سا ہو کر فاروق کو دیکھا آپ پہلے مل چکے ہیں ماما سے بالکل ابھی پرسوں ہی تو ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر جلال انصر کے ساتھ لنچ کر رہی تھیں دراصل جلال ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ان کی پرانی کلاس فیلو ہیں اور جب انہوں نے آپ کا وزٹنگ کارڈ انہیں دیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کی وائف ہیں فاروق بڑے خوشگوار انداز میں کہہ رہا تھا میں نے اور میری مسز نے تو کھانے پر انوائٹ کیا تھا لیکن انہوں نے آپ کہا آپ آج کل مصروف ہیں فاروق نے نہ امامہ کی فق ہوتی رنگت کو دیکھا نہ سلار کے بے تاثر چہرے کو جو کچھ وہ کہہ رہا تھا سلار کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن یقین نہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی اس کے کان جیسے سن ہو رہے تھے اس تک گردن موڑ کر اپنے بائیں طرف کھڑی امامہ کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی وہ فی الحال اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا وہ جلال انصر کے ساتھ مل رہی تھی اور کب سے فاروق کی بات سنتے ہوئے امامہ نے خشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ سالار کے چہرے پر نظر ڈالی وہ بغور فاروق کی بات سن رہا تھا اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا اس نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا میں اسے سب کچھ بتا دوں گی وہ میری بات سمجھ لے گا اس کے بے تاثر چہرے نے امامہ کو عجیب سے خوش فہمی کا شکار کیا تھا وہ ابتدائی شوق سے نکلنے لگی تھی مجھے پرسوں ہی سالار کو بتا دینا چاہیے تھا تب اسے یہ شرمندگی نہ ہوتی اسے ذرا پچھتاوا ہوا وہاں کھڑے فاروق کی بات سنتے اور سالار کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ان حالات میں سالار کے رد عمل کو بالکل غلط سمجھا تھا اور کیوں نہ سمجھتی اتنے مہینوں سے وہ جس شخص کے ساتھ رہ رہی تھی وہ اس کے ناز نخرے اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا تھا اور کچھ نہیں کر رہا تھا اس نے اسے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکتا تھا یا اس کی کسی غلطی پر اسے معاف نہیں کر سکتا تھا آپ ظہیر صاحب سے ملے ہیں اس نے یکدم سلار کو فاروق کی بات کاٹتے دیکھا آئے ہوئے ہیں کیا ہاں ابھی ہم لوگ آپ ہی کی بات کر رہے تھے آئے میں آپ کو بھی میں آئے میں آپ کو ملواتا ہوں سالار فاروق کو لیے ایک طرف چلا گیا امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے موضوع بدلا تھا یا وہ فاروق کو واقعی کسی ظہیر صاحب سے ملوانا چاہتا تھا وہ دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں آیا وہ ڈنر کے دوران بھی مردوں کے ایک گروپ کے پاس کھڑا رہا وہ خود بھی اپنی کچھ دوسری شناسہ عورتوں خواتین کے ساتھ کھڑی رہی ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی پارٹی میں وہ اس کے پاس ہی نہ آیا ہو اسے کچھ پریشانی ہونے لگی لیکن اسے ابھی بھی یقین تھا سلار اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہیں بنائے گا پارٹی کے ختم ہونے پر میزبانوں سے رخصت ہو کر وہ ہوٹل کے لابی کے دروازے پر اپنی کار کے انتظار میں کھڑے ہو گئے امامہ نے ایک بار پھر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی اس کا چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے بھی لیکن اس کی خاموشی اور سنجیدگی بے حد معنی خیز تھی امامہ نے بات کا آغاز کرنے کا سوچا اور تبھی ہوٹل کا ایک ملازم ان کی گاڑی ڈرائیو وے میں لے آیا تھا سلارے سے مخاطب کے بغیر باہر نکل گیا اسے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کی اس اچانک خاموشی اور بے اعتنائی کی کیا وجہ تھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی اس کی خاموشی اسی طرح گاڑی کے میں اسی طرح تھی گاڑی کے مین روڈ پر آنے کے چند منٹوں کے بعد امامہ نے اس طویل خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی تم ناراض ہو مجھ سے یو پلیز اپ وہ فریز ہو گئی تھی میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں تمہاری بکواس سننا نہیں چاہتا اس پر چلایا نہیں تھا لیکن جو کچھ اس کی نظروں اور اس کے ٹھنڈے لہجے میں تھا وہ امامہ کو مارنے کے لیے کافی تھا اسے پہلی بار احساس ہوا کہ بات اتنی معمولی نہیں جتنی وہ سمجھ رہی تھی وہ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی اتنے مہینوں میں اس نے پہلی بار اسے اندھا دھند گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تھا اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جیکٹ لاؤنچ میں سوفے پر پھینکتے ہوئے سیدھا کچن میں گیا امامہ کی سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ کچن میں جائے یا اس کے بیڈ روم میں آنے کا انتظار کرے اپنی چادر اتارتے ہوئے وہ کچھ دیر اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی اس کا ذہن اب معاوف ہونے لگا تھا وہ اتنے مہینوں سے ایک عاشق اور دوست کے ساتھ رہ رہی تھی اور آج پہلی بار ایک شوہر کا سامنا کر رہی تھی کوریڈور میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے سینڈلز اتارے کوریڈور میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے سینڈلز اتارے تبھی اس نے سالار کو کچن ایریا سے پانی کا گلاس لے جاتے اور پھر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتے دیکھا اب اس کی پشت امامہ کی طرف تھی پانی کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اب اپنے گلے سے ٹائی اتار رہا تھا ٹائی اتار رہا تھا اور چند لمحے کھڑی اسے دیکھتی رہی پھر آگے بڑھائی کرسی کھینچ کر وہ بیٹھ بیٹھی تھی کہ وہ کرسی دھکیلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا سلار میری بات تو سنو ابھی کچھ اور رہ گیا ہے جو تم نے مجھے بتایا بتانا ہے اس نے سلار کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی تحقیر نہیں دیکھی تھی لیکن آج دیکھ رہی تھی مجھے وضاحت کا موقع دو وضاحت کس چیز کی وضاحت تم مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم نے اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے لیے اپنے شوہر کو دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا کیا تم مجھے بتا سکتی ہو اس کی آنکھوں میں آنسوں آنے لگے یا تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ تمہارے ایکس بوائے فرینڈ کی وہ کون سی خوبی ہے جو تمہیں اپنے شوہر میں نظر نہیں آئی وہ اپنے لہجے سے اسے کاٹ رہا تھا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم کب سے اس سے مل رہی ہو میں اتفاقاً اس سے ملی تھی صرف ایک بار اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش کی سلار نے ڈائننگ ٹیبل پر پوری قوت سے ہاتھ مارا تھا بی فولنگ می وہ پوری قوت سے چلایا تھا امامہ کی آواز بند ہو گئی اس کے ہاتھ کمپنے لگے یوٹوپیا ختم ہو رہا تھا تم سمجھتی ہو میں اب تم پر اعتبار کروں گا تم نے میری نظروں میں آج اپنی عزت ختم کر لی ہے you are nothing but a bloody cheater وہ کہتے ہوئے وہاں رکا نہیں تھا بیڈ روم میں جانے کے بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا ماما نے مٹھیا بینچ کر جیسے اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو روکنے کی کوشش کی تھی اس کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے وہ بے حد تکلیف دے تھے لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دے اس کی کاٹ دار نظریں تھیں بات اتنی بڑی نہیں اتنی بڑی نہیں تھی جتنی سالار نے بنا لی تھی لیکن بات اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی اس نے سمجھی تھی وہ اس کے اور جلال کے ماضی کے تعلق سے واقف نہ ہوتا تو کبھی بھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ کھانا کھانے پر وہ اتنا ہنگامہ کھڑا نہ کرتا وہ کنزرویٹو نہیں تھا اسے خود ہی جلال سے ملاقات کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا اسے وہ وہاں بیٹھے بہتے آنسوں کے ساتھ اب وہ خود کو ملامت کر رہی تھی وہ اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ ماؤف ذہن اور حواس کے ساتھ صرف سارار کے الفاظ ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی سوال یہ نہیں تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا کیا وہ بھی اسے اسی طرح ناقابل اعتبار سمجھتا تھا جس طرح وہ اسے سمجھتی ہے وہ ساری رات جاگتی رہی سرار بیڈ روم میں نہیں آیا تھا اسے یقین تھا صبح تک اس کا غصہ ختم نہیں تو کم از کم تو کم ضرور ہو جائے گا اور وہ اس سے دوبارہ بات کرنا چاہتی تھی وہ فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا اس پر ایک نظر ڈالے بغیر وہ کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا اس کی واپسی ہمیشہ کی طرح جم اور جاگنگ کے بعد آفس جانے سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی اس نے امامہ کو تب بھی مخاطب نہیں کیا تھا امامہ کے نکالے ہوئے کپڑوں کے بجائے وہ اپنے نکالے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں گیا تھا وہ کچھ دل برداشتہ سی ہو کر کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگی سلار تیار ہو کر لاؤنج میں آیا لیکن ناشتے کی ٹیبل پر جانے کے بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا اسے پتا تھا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لینے وہاں گیا تھا لیکن یہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد کیا کرتا تھا آج پہلے لینے کا مطلب تھا کہ سلار ناشتہ لگا دیا میں نے اس کے اسٹڈی روم سے نکلنے پر امامہ نے اسے کہا تھا اس کے لیے تم جلال کو بلا لو اس نے بات نہیں کی تھی اسے کوڑا مارا تھا وہ سفید پڑ گئی وہ ایک لمحہ رکے بغیر اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر نکل گیا اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر وہیں ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی رہی اس کے لفظ کسی خاردار تار کی طرح اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے وہ سارا دن کچھ نہیں کھا سکی تھی اس نے دوبارہ سرار کو کال کی لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی اسے یہی توقع تھی اس نے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اس سے معافی مانگی اس نے ٹیکسٹ میسج کا بھی کوئی جواب نہیں دیا وہ روزانہ سات یا آٹھ بجے کے قریب گھر آ جاتا تھا اگر کبھی سے دیر سے آنا ہوتا تو وہ اسے مطلع کر دیا کرتا تھا لیکن اس دن وہ رات کو تقریباً دس بجے کے قریب گھر آیا تھا آج بہت دیر ہو گئی امامہ نے دروازہ کھولنے پر پوچھا سلاڈ نے جواب نہیں دیا وہ کھڑی صرف اسے دیکھتی رہ گئی لاؤنچ میں ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتے ہوئے وہ بیڈ روم میں چلا گیا یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا لیکن بوجل دل کے ساتھ اس نے کھانا لگانا شروع کر دیا تھا وہ دس پندرہ منٹ کے بعد کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا تھا پھر سے ایک انرجی ڈرنک نکال کر وہ لاؤنج کے صوفہ پر بیٹھ کر چینل سفرنگ سرفنگ کرنے لگا کھانا تیار ہے امامہ نے اسے انفارم کیا وہ ٹی وی دیکھتا رہا تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے وہ آگے بڑھی اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس سے کہا یہ میرا گھر ہے یہاں موجود ہر چیز میری ہے اور کھانا کھانا یا نہ کھانا میرا مسئلہ ہے تمہارا نہیں اس کی آنکھوں میں بے رخی کے علاوہ کچھ نہیں تھا میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا اس نے کبھی شخص کے سامنے اپنا ایسا لہجہ رکھنے کا سوچا تک نہیں تھا وہ محبت نہیں بلکہ رشتہ تھا جو اس کو کمزور کر رہا تھا سٹاپ دس شیٹ وہ چینل تبدیل کرتے ہوئے عجیب سے انداز میں ہنسا تھا میں تمہارے ہاتھوں بیوقوف ضرور بن گیا ہوں لیکن بے وقوف ہوں نہیں سالار جو جی، تم سمجھ رہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ اس کے سامنے کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی بالکل ٹھیک کہا تم نے جو میں تمہیں سمجھ رہا تھا وہ واقعی غلط تھا امامہ کے حلق میں پھر گرہیں پڑھنے لگی تھیں تم میری بات کیوں نہیں سن لیتے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا امامہ آج میرے سامنے رونا مت تم مجھے استعمال کر رہی ہو ایکسپلائٹ کر رہی ہو کرو لیکن ایموشنلی بلیک میل مت کرو مجھے وہ اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتے آنسوں کو دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا تھا ٹھیک ہے تم بات نہیں سننا چاہتے مت سنو لیکن معاف کر دو مجھے میں تم سے ایکسکیوز کرتی ہوں میری غلطی تھی مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا تھا دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے ناکردہ گناہ کے لیے معذرت کرنا تھا اس سے اب احساس ہو رہا تھا اس طرح ملنے کے بجائے تم اسے شادی کر لینی چاہیے تھی اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا سالار وہ شادی شدہ ہے وہ بات مکمل نہیں کر سکی اس کے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کے بعد اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر وہ سلگا تھا بہت دکھ ہے تمہیں اس کی شادی شدہ ہونے کا تو کہو اسے تم سے سیکنڈ میرج کر لے یا بیوی کو طلاق دے دے لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے تم تو ویسے ہی اسے اویلیبل ہو وہ سانس نہیں لے سکی کم از کم اسے اس کی زبان سے یہ سننے کی توقع نہیں تھی کیا مطلب ہے تمہارا اس نے بے یقینی سے کہا تم جو مطلب نکالنا چاہتی ہو نکال لو اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انرجی ڈرنک کا کین اور ریموٹ کنٹرول دونوں رکھتے ہوئے کہا میرے کیریکٹر پر بات کر رہے ہو تم اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا کیریکٹر ہے تمہارا اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا کیریکٹر تھا تو شادی کی تھی تم نے اسے اپنی بھرائی آواز سے خود جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی شادی نہیں غلطی کی تھی اینڈ آئی ریگریٹ اٹ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی خاموشی کا ایک لمحہ وقف لمبا وقفہ آیا تھا پھر اس نے اپنے حلق میں پھنسا آنسوں کا گولا نگلتے ہوئے کہا میری فیملی ہوتی نا تو میں تم سے اس طرح کی ایک بات بھی نہ سنتی لیکن اب اور کچھ مت کہنا ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی سلان نے جواب میں ٹیبل پر اپنا پڑا اپنا ٹیبل پر پڑا اپنا سیل اٹھایا اس نے فرقان کو کال کی تمہارا ڈرائیور سو تو نہیں گیا نہیں دوسری طرف سے فرقان نے کہا تمہیں ضرورت ہے ہاں اچھا میں اسے بتاتا ہوں سلار نے سیل فون بند کر دیا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے تم پیکنگ کر کے جا سکتی ہو لیکن مجھے کبھی یہ دھمکی مت دینا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی جو کچھ تم میرے گھر میں بیٹھ کر کر رہی ہو بہتر ہے تم یہاں سے چلی جاؤ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا وہ بدھ کی طرح وہیں بیٹھی رہی اس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا تھا لیکن وہ یہی محسوس کر رہی تھی تین منٹ میں وہ وہیں بیٹھی رہی پھر وہ یکدم اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی لفٹ میں اس نے اپنے دوپٹے سے بھیگی آنکھوں اور چہرے کو رگڑ کر خوش کرنے کی کوشش کی وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی مجھے سعید ماں کی طرف چھوڑ دو اس کے نیچے پہنچنے تک ڈرائیور فرقان کی گاڑی نکالے ہوئے تھا اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس سے کہا رات کے گیارہ بجے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ پورے راستے آنسو بہاتی اور آنکھوں کو رگڑتی رہی اس نے زندگی میں اتنی بےزتی کبھی محسوس نہیں کی تھی اسے ایک بار پھر اپنے ماں باپ پوری طرح یاد آ رہے تھے سیدہ اماں نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اسے دروازے پر دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اسے اندر آ کر بلک بلک کر روتے دیکھ کر ہوئی تھی سلار نے گھر سے نکال دیا وہ سن کر حواس باختہ ہو گئی تھی وجہ کیا تھی وہ سعیدہ اماں کو تو کیا کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی بھابھی جان کو فون ملا کر دو میں ان سے بات کرتی ہوں ایسے کیسے گھر سے نکال سکتا ہے وہ سعیدہ اماں کو غصہ آنے لگا تھا اس نے ان کے اصرار کے باوجود آدھی رات کو ڈاکٹر سبت علی کو فون نہیں کیا یہ مصیبت اس کی تھی وہ اس کے لیے لوگوں کی نیندیں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی وہ خود پچھلی رات نہیں سوئی اور اب اسی طرح روتے ہوئے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا فجر کی نماز کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی نیند مشکل سے آئی تھی لیکن آ گئی تھی دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر کو کھلی اور آنکھ کھلنے پر اسے یہ سب کچھ بھیانک خواب کی طرح لگا تھا سلار نے کوئی فون تو نہیں کیا اس تو اما کے کمرے میں آنے پر پوچھا نہیں تم نہالوں میں کھانا لگا رہی ہوں پھر بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں اما کہہ کر کمرے سے نکل گئی پتہ نہیں کیوں امید تھی کہ وہ اب پچھتا رہا ہوگا شاید اس کے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ اس نے زیادتی کی ہے بارہ گھنٹے غصہ ختم ہونے کے لیے کافی تھے اگر یہ سب کچھ اس نے غصے میں کیا تھا تو اس نے بوجل دل کے ساتھ شاور لیا اور سیدہ اما کے گھر پڑے ہوئے اپنے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا پچھلے کئی مہینوں سے اتنے قیمتی کپڑے پہننے کی عادی ہو گئی تھی کہ اپنے جسم پر وہ جوڑا اسے خود ہی عجیب سا لگ رہا تھا اسے بہت بھوک لگ رہی تھی لیکن کھانے کے دو لقمے لیتی ہی اس کی بھوک مر گئی سید اما نے زبردستی سے کھانا کھلایا وہ کھانے کے فوراً بعد ڈاکٹر صف علی کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن امامہ ڈاکٹر صاحب کو ان کے آفس فون پر اس طرح کی گفتگو سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی ہفتے میں دو دن ڈاکٹر صاحب کے پاس رات کو جایا کرتا تھا اور آج بھی وہی دن تھا جب اسے وہاں جانا تھا وہ چاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اس کے بارے میں جو کہنا چاہتا ہے اس سے پہلے ہی کہہ دے کم از کم اسے بیٹھے بٹھائے شرمندگی کا وہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے جو اس سارے معاملے کے بارے میں انہیں بتا کر اسے اٹھانا پڑتا لیکن سعیدہ ہمیں اس پر تیار نہیں تھی وہ زبردستی اسے ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کے گھر آ گئی تھی کلسوم آنٹی سب کچھ سن کر سیدہ اماں کی طرح حواس باختہ ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب ابھی آفس سے نہیں آئے تھے لیکن بیٹا جھگڑا کس بات پر ہوا امامہ کے پاس ایک ایک اس سوال کا جواب نہیں تھا سید اماں اور کلسوم آنٹی کے ہر بار پوچھنے پر اسے احساس ہوتا کہ اس سوال کا جواب اس کی نیت صاف ہونے کے باوجود اس کو مجرم بنا رہا تھا اگر سید اممہ اور کلثوم انٹی کو یہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ کھانے پر گئی یا کسی پرانے کلاس فیلو کے ساتھ تھی تو وہ دونوں صورتوں میں وہ کبھی بھی اچھے رزل رد عمل کا اظہار نہ کرتی ہیں وہ یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں بتا سکتی تھی جو گھر آتے ہی اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہوئے تھے اسے میرے کریکٹر پر شک ہے اس نے ان کے بار پر پوچھنے پر سر جھکائے ہوئے کہا ڈاکٹر صفت علی کو جیسے شوق لگا تھا سعید عمہ اور کلثوم آنٹی بھی بھول بول نہیں سکی تھی ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا وہ رات کو آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ انہوں نے ماما کو تسلی دی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں جاب کر لوں گی لیکن میں اب اس کے گھر نہیں جاؤں گی ڈاکٹر سپت علی نے اس کی کسی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا وہ اب بھی جیسے شوق میں تھے سلار سکندر کے بارے میں جو تاثر وہ آج تک بنائے بیٹھے تھے وہ بری طرح مسخ ہوا تھا وہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے ورنہ سالار اس لڑکی کو آدھی رات کو اپنے گھر سے اس طرح کے الزام لگا کر خالی ہاتھ نہیں نکال سکتا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کہ جسے وہ اپنی بیٹی کہتے تھے فرقان اس رات اکیلا آیا سالار اس کے ساتھ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب نے لیکچر کے بعد اسے روک لیا اور سالار کے بارے میں پوچھا وہ کچھ مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا فرقان نے اطمینان سے کہا آپ کو اس نے بتایا ہے کہ اس نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے فرقان چند لمحے کے لیے بول نہیں سکا امامہ کو اس نے بے یقینی سے کہا آپ کے ڈرائیور کے ذریعے ہی اس نے امامہ کو کل سیدہ بہن کے گھر بھجوایا تھا فرقان کو پچھلی رات سالار کی کال یاد آ گئی مجھے یقین نہیں آ رہا کیسے مطلب فرقان کا دماغ واقعی چکرا گیا تھا سالار امامہ پر جس طرح جان چھڑکا چھڑکتا تھا کم از کم اس کے لیے یہ بات ماننا نہ ماننا ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے گھر سے نکال سکتا ہے اور وہ بھی اس طرح آدھی رات کو وہ اسے کل جم میں بہت خاموش سا لگا اور آج وہ جم میں آیا ہی نہیں تھا لیکن اس کے وہم و کمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس خاموشی کا کوئی تعلق امامہ سے ہو سکتا ہے میں اسے فون ابھی فون کرتا ہوں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا فرقان نے پریشان ہوتے ہوئے سلار کو اپنے سیل سے کال کی سلار کا سیل آف تھا اس نے دوبارہ گھر کے نمبر پر ٹرائی کیا کسی نے فون نہیں اٹھایا اس نے کچھ حیران ہو کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا فون نہیں اٹھا رہا سیل آف ہے میں گھر جا کر بات کرتا ہوں اس سے آپ امامہ کو میرے ساتھ بھیج دیں فرقان واقعی پریشان ہو گیا تھا نہیں امامہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی اس نے نکالا ہے وہ معذرت کر کے خود لے کر جائے ڈاکٹر سبت علی نے بےحدو دو ٹوک انداز میں کہا آپ اسے جا کر میرا پیغام دے دیں فرقان نے کبھی ڈاکٹر سبت علی کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا سالار نے بیل کی آواز کو چند بار نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ فرقان جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور اس کا یہ ارادہ کیوں تھا وہ جانتا تھا اس سے جا کر دروازہ کھولا اور پھر دروازے دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر آ گیا تم نے امامہ کو گھر سے نکال دیا ہے فرقان نے اندر آتے ہوئے اپنے اوقے اپنے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا میں نے نہیں نکالا وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے سالار نے پیچھے دیکھے بغیر سٹڈی روم میں جاتے ہوئے کہا مجھ سے جھوٹ مت بولو تم نے خود مجھے ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کہا تھا فرقان اس کے پیچھے سٹڈی روم میں آ گیا ہاں کہا تھا کیونکہ اس نے نے مجھے گھر گھر چھوڑ کر جانے کی کی دھمکی دھمکی دی دی تھی تھی چھوڑنے تو میں کہا ٹھیک ہے تم کل جانا تمہیں کل جانا ہے تم آج چلی جاؤ لیکن میں نے اسے نہیں نکالا اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا بیویاں گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی ہی رہتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں اس طرح گھر سے نکال دو فرقان نے نے بیٹھتے ہوئے کہا دیتی ہوں گی اس فرقان کی بات کاٹ کر کہا ڈاکٹر صاحب کتنے پریشان ہیں تمہیں اس کا اندازہ ہے یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے اور ڈاکٹر صاحب کو درمیان میں کیوں لے کر آئی ہے وہ سلگا تھا وہ کیسے نہ لے کر آتی تم اسے گھر سے نکالو گے اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں چلے گا وہ چاہتی تو نہ پتہ چلتا اگر اتنی ضرورت تھی کہ گھر سے چلی گئی تو پھر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ منہ بند رکھتی تمہیں کیا ہوا ہے کچھ نہیں کس بات پر جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا بس ہو گیا کسی بات پر وہ کم از کم وجہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا فرقان آدھے گھنٹے کے سوال جواب اور بحث کے باوجود اس سے وجہ نہیں پوچھ سکا تھا پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا اب تم اسے لے آؤ یہ میں نہیں کروں گا نہ میں نے اسے نکالا ہے نہ میں اسے لے کر آؤں گا وہ خود آنا چاہتی ہے تو آ جائے اس نے دونوں روک انداز میں کہا اور ڈاکٹر صاحب یہ سب نہیں ہونے دیں گے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا تم نے اسے نکالا ہے ڈاکٹر صاحب کا پیغام یہی ہے کہ تم جا کر معذرت کر کے اسے لے کر آؤ سالار خاموش رہا میرے ساتھ چلو ابھی اسے لے کر آتے ہیں میں نہیں جاؤں گا ڈاکٹر صاحب سے میں خود بات کر لوں گا ابھی کرو بات میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں وہ کچھ دن وہاں رہے یہ اس کے لیے اچھا ہوگا فرقان اگلے دو گھنٹے وہیں بیٹھا اسے سمجھاتا رہا لیکن وہ اس کے انکار کو اقرار میں بدل نہیں سکا وہ حد ناخوش سالار کے اپارٹمنٹ سے گیا اور اس کی خفقی نے سالار کی فرسٹیشن میں اضافہ کیا اس نے فرقان سے غلط نہیں کہا تھا وہ واقعی ماما کو گھر سے بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا اس نے اسے دھمکانے کی کوشش کی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی اٹھ کر چلی جائے گی اس کے اس طرح چلے جانے سے سالار کے اشتعال میں اضافہ ہوا اس سے شادی کے بعد وہ پہلی بار ضد میں آیا تھا اور یہ صحیح تھا یا غلط ایک مرد کی طرح اب اس سے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ فرسٹریٹڈ تھا اپسیٹ تھا لیکن اب ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا ڈاکٹر سبتے علی اگلے چار دن اس کا انتظار کرتے رہے وہ نہیں آیا نہ ہی اس نے فون کیا انہیں خود اسے فون کرنے میں آر تھا انہیں کہیں نہ کہیں یہ توقع تھی کہ وہ ان کا اتنا احترام ضرور کرتا تھا کہ ان کا پیغام ملنے پر آ جائے گا لیکن اس کی مکمل خاموشی نے جیسے انہیں ذہنی دھچکا پہنچایا تھا ماما اس دن سے ان انہی کے گھر پر تھی انہوں نے یہ بہتر سمجھا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا وہ انہیں گھر انہی کے گھر رہے فرقان ڈاکٹر سپتیلی کے گھر اور سالار کے اپارٹمنٹ کے درمیان گھن چکر بنا ہوا تھا گھن چکر بنا ہوا تھا وہ ہر روز ڈاکٹر صاحب کے پاس آ رہا تھا یہ جیسے اس کی طرف سے اس شرمندگی کو ظاہر کرنے کی کوشش تھی جو وہ سالار جو وہ سالار کے اس رونے پر محسوس کر رہا تھا اس رویے پر محسوس کر رہا تھا اس صورتحال میں سب سے زیادہ اب تر ذہنی حالت امامہ کی تھی اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ سالار اس کے معاملے میں اس طرح کا رویہ دکھا سکتا ہے وہ گھر میں ڈاکٹر صاحب اور کلثوم آنٹی کی پریشانی دیکھ کر خود کو اور بھی زیادہ مجرم محسوس کر رہی تھی اور اس ذہنی پر تناؤ کی وجہ سے اسے بخار رہنے لگا تھا چوتھے دن ڈاکٹر سبت علی نے سلار کو فون کر دیا وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور سیل پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے ہل نہیں سکا یہ ایک ایسی کال تھی جس سے وہ بچنا بھی چاہتا تھا اور جیسے جسے وہ اٹینڈ نہ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا رسمی سلام دعا کے بعد ڈاکٹر صفت علی نے کسی تمہید کے بغیر سے کہا آپ اگر شام کو میری طرف آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں آ جاتا ہوں اگر معاملہ حل ہو سکا تو بہتر ہوگا ورنہ معاملہ ختم کر لیں گے ان کے الفاظ میں اس کے لیے کسی قسم کا ابہام نہیں تھا میں آ جاؤں گا مہربانی ہوگی آپ کی انہوں نے کسی مزید بات کے بغیر سلام کر کے فون بند کر دیا وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا ڈاکٹر سپتے علی کا یہ لہجہ اس کے لیے نیا تھا لیکن غیر متوقع نہیں تھا غیر متوقع صرف وہ جملہ تھا جو انہوں نے آخر میں کہا تھا معاملہ ختم کرنے تک کی نوبت کیسے آ گئی تھی اس کے نزدیک یہ صرف ایک جھگڑا تھا پہلی بار اس کے پیٹ میں گرہیں پڑنے پڑی تھیں اس شام کو ڈاکٹر سپتے علی نے ہمیشہ کی طرح سے دروازے پر ریسیو نہیں کیا تھا نہ اس سے مصافحہ کیا اور نہ وہ اس کے لیے اٹھے تھے وہ ملازم کے ساتھ اندر آیا ڈاکٹر صاحب تیلی لاؤنج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اس کے آنے پر انہوں نے وہ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی سالار سلام کے کرنے کے بعد سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا میں تم سے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا سالار سالار نے سر اٹھا کر دیکھا پہلی بار ان کے منہ سے تم کا طرز تخاطب میں سن رہا سن رہا تھا اور وہ بھی اپنے لیے ورنہ وہ اپنے ملازم کو بھی آپ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے میں پچھلے چار دن سے صرف اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے امامہ کی شادی تم سے کیوں کروائی تم اس قابل نہیں تھے محبت کے دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے لیکن کسی عورت کو اپنے گھر میں عزت سے رکھنا ایک بالکل الگ بات ہے تم صرف پہلا کام کر سکتے تھے لاؤنج سے منسلک کمرے میں وہ ڈاکٹر سپت علی کی آواز اور اس کی خاموشی دونوں کو سن رہی تھی اپنی بیوی کو اس طرح گھر سے نکالنے والے مرد کو میں مرد تو کیا انسان بھی نہیں سمجھتا تمہیں اگر اس بات کا پاس نہیں تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے تو اس بات کا پاس ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری بیٹی ہے میری بیٹی کو تم نے اس طرح خالی ہاتھ آدھی رات کو گھر سے نکالا ہے میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا وہ خود سلار نے کچھ کہنے کی کوشش کی ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ تھی تم نے گاڑی ارینج کی تھی اندر بیٹھی امامہ کانپنے لگی تھی اس نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی اتنی بلند آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم اس کے کیریکٹر کے بارے میں بات کرو سلان نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بات میں نے کیوں کی تھی اندر بیٹھی امامہ کا چہرہ فق ہو گیا تھا صرف یہی ایک بات تھی جس پر وہ گلٹی تھی اور جس کا اعتراف وہ اتنے دن سے کسی سے نہیں کر پائی تھی میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا لیکن وہ نو سال سے میرے پاس ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس پر تم اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے اس سے یقین تھا وہ اب جلال کا نام لے گا اب لے گا اس کا پورا جسم سرد پڑ رہا تھا ایک دو تین چار پانچ اس کا دل سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا سلار کا ایک جملہ اس وقت ڈاکٹر سپت علی کی نظروں میں سے ہمیشہ کے لیے گرانے والا تھا لیکن اس طرف خاموشی تھی پھر امامہ نے اس کی آواز سنی ایک لمحے کے لیے اسے لگا اس کا دل رک جائے گا آئی ایم سوری اسے یقین نہیں آیا یہ وہ جملہ نہیں تھا جسے سننے کی اسے توقع تھی اس کی معذرت نے اسے شوق دیا تھا تو ڈاکٹر سید علی کو کچھ اور مشتعل کیا ایک بات یاد رکھنا تم سالار جو کچھ تمہیں زندگی میں ملنا ہے اس عورت کے مقدر سے ملنا ہے یہ تمہاری زندگی سے نکل گئی تو خواہی کے سوا اور کچھ نہیں ہاتھ آنا تمہارے ہاتھ ملو گے ساری عمر تم تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا ہے کبھی رازق بننے کی کوشش بھی مت کرنا تم رازق نہیں ہو اس کے اللہ تم سے بہتر کفیل دے دے گا اسے تم سے زیادہ مہربان تم سے زیادہ خیال رکھنے والا وہ کاٹو تو لہو نہیں کہ مستاق بنا بیٹھا تھا ڈاکٹر سپتے علی نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی کبھی بھی نہیں شرمساری سے شرم ساری تھی جو وہ محسوس کر رہا تھا اور اندر بیٹھی ماما بھی ندامت کے ایک ایسے ہی سمندر میں غرق تھی اسے گھر میں رکھنا ہے تو عزت سے رکھو ورنہ ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ دو تم سے کئی گنا اچھے انسان کے ساتھ بیا دوں گا جو اسے تم سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کی عزت بنا کر رکھے گا میں آپ سے اور اس سے بہت شرمندہ ہوں آپ اسے بلائیں میں اسے معذرت کر لیتا ہوں اسے گھٹنے کھٹنے ٹیکنے میں دیر نہیں لگی تھی اندر بیٹھی امامہ زمین میں جیسے گڑ کر رہ گئی تھی یہ آخری چیز تھی جس کی وہ توقع سے سلار سی تھی کلسو مانٹی سے بلانے آئی تھی اور اس کا دل چاہا تھا وہ کہیں بھاگ جائے زندگی میں اپنے چوہر کا جھکا ہوا سر دیکھنے سے بڑی ندامت کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا کیا ملامت تھی جو لاؤنج میں آ کر بیٹھے ہوئے اس نے خود کو کی تھی یہ سب کچھ اس کی غلطی سے شروع ہوا تھا میں بہت زیادہ معذت خواہ ہوں جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ کیا غلط کیا میں نے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے سر یا نظریں اٹھائے بغیر اس کے بیٹھتے ہی کہا تھا امامہ کے رنج میں کچھ اور اضافہ ہوا آج سالار کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کی ذمہ دار وہ اپنے آپ کو ٹھہرا رہی تھی بیٹا آپ جانا چاہ رہی ہیں تو چلی جائیں اور نہیں جانا چاہیں تو ڈاکٹر سب علی نے اس سے کہا نہیں میں جانا چاہتی ہوں اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر اپنا سامان پیک کر لیں ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی دو دن پہلے کل آنٹی نے اسے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں لا کر دی تھیں اس نے انہیں ایک بیگ میں رکھ لیا ڈاکٹر صاحب امامہ کے اٹھتے ہی اسٹڈی روم میں چلے گئے اور وہ سر جھکائے بیٹھا رہا رہا بیٹا کھانا لگواؤں کل آنٹی نے جیسے ماحول بہتر کرنے کی کوشش کی نہیں میں کھانا کھا کر آیا تھا اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائیں وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا ملازم سافٹ ڈرنک کا ایک گلاس اسے دے کر گیا سلاڈ نے کچھ کہے بغیر گلاس اٹھا کر چند گھونٹ پی کر رکھ دیا اپنی چیزیں پیک کر کے باہر آنے میں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے سلاڈ نے کھڑے ہو کر خاموشی سے اس سے بیگ لے لیا ڈاکٹر صاحب بھی تب تک اسٹڈی روم سے نکل آئے تھے ان دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے مگر ہمیشہ کی طرح وہ سلاڈ سے بغل گیر نہیں ہوئے تھے بغل گیر نہیں ہوئے تھے گاڑی کے سڑک پر آنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی پھر سالار نے کہا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں I misbehave with you وہ دوبارہ اس سے معذرت کی توقع نہیں کر رہی تھی سالار میں تم سے بہت شرمندہ ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو کو اتنا غصہ آئے گا انہوں نے تمہارے ساتھ سالار نے اس کی بات کاٹ دی نہیں ٹھیک کیا انہوں نے جو بھی کیا غلط تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے لیکن میں نے تمہارے کریکٹر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا تمہارا مطلب ہے تم یہ سب کچھ کہو گے اور میں یہ نہ سمجھوں کہ تم میرے کریکٹر پر انگلی اٹھا رہے تھے ہو طلال خاموش رہا تھا وہ مجھے اتفاقاً اس دن پارکنگ میں مل گیا تھا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہنا شروع کیا سلار نے اس بار اسے نہیں ٹوکا ابھی چند ماہ پہلے اس نے دوسری شادی کی ہے اس نے لنچ کے لیے اصرار کیا مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ تمہیں برا لگ سکتا ہے اور میں نے تو لنچ بھی نہیں کیا کچھ دیر ریسٹورینٹ میں بیٹھے رہے پھر وہ آدمی اور اس کی مسز آ گئیں مجھے دیر ہو رہی تھی تو میں وہاں سے گھر آ گئی بس اتنی سی بات تھی میری غلطی بس یہ تھی کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں اس سے ملی تھی اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہاری بات نہیں سنی سن لینی چاہیے تھی آئی اوور ریئیکٹیڈ وہ مدھم آواز میں اعتراف کر رہا تھا بےزتی کروانی تھی اس لیے وہ بڑبڑایا وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس وقت اس کی کس قدر احسان مند ہو رہی تھی لیکن وہ کہہ نہیں پا رہی تھی اب اس کی ایک لمحے کی خاموشی نے اس کی عزت رکھی تھی وہ پچھلے تمام دنوں کی رویوں کا جیسے کفارہ ادا کر رہا تھا وہ احسان مندی کے علاوہ اس وقت اس شخص کے لیے کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی اس وقت تشکر اور شرمندگی کے سوا کوئی تیسری چیز اس کے پاس نہیں تھی کچھ دیر خاموش رہی مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں تمہیں کسی آدمی کے ساتھ میرا ملنا اتنا برا لگے گا ورنہ میں تو کبھی کچھ دیر کے بعد اس نے کہا سلاڑ نے اس کی بات کاٹی وہ کوئی آدمی نہیں تھا امامہ وہ اب میرے لیے صرف کوئی آدمی ہے سلار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اس ناک رگڑتے ہوئے آنکھوں کو ایک بار پھر صاف کرنے کی کوشش کی طبیعت ٹھیک ہے تمہاری ہاں ٹھیک ہے اس نے امامہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جیسے ٹیمپریچر چیک کیا بخار ہے تھوڑا سا ہے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں نہیں میڈیسن لے رہی ہوں میں بیگ میں وہ خاموش ہو گیا انہوں نے ایسی خاموشی میں پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا اس ایک واقعے نے اعتماد کے اس رشتے میں کچھ عجیب دراڑے دراڑیں ڈالی تھیں جو پچھلے چند ماہ میں ان کے درمیان بن گیا تھا اس کو اتنا غصہ کیوں آیا اور اس طرح کا غصہ وہ خود بھی یہ سمجھ نہیں پایا تھا وہ غسیل نہیں تھا کم از کم پچھلے دس سالوں میں ایسے بہت کم مواقع تھے جس پر جن پر کسی سے اس کی خفقی اتنی طویل ہوئی جتنی ماما سے ہو گئی تھی وہ جلال سے جیلس نہیں تھا وہ انسیکیور تھا وہ اس کے معاملے میں کس طرح بے اختیار تھی باجی آپ کہاں تھی <clears throat> اگلی صبح وہ ملازمہ کے ملازمہ کی بیل دینے پر چاگی تھی دروازہ کھولنے پر اسے دیکھتی ملازمہ نے پوچھا میں چند دن اپنے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ملازمہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں نہیں بس تھوڑا سا بخار ہے اور کچھ نہیں اس نے مسکرانے کی کوشش کی کوئی خوشخبری تو نہیں ہے باجی وہ بیڈ روم کی طرف جاتے جاتے ملازمہ کے جوش پر ٹھٹکی اور پھر بری طرح شرمندہ ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے تم صفائی کرو فون کی بیل ہونے پر وہ کچن میں اپنے لیے ناشتہ بناتے ہوئے باہر نکل آئی وہ سالار تھا جو عام طور پر جو عام طور پر اسی وقت اسے کال کیا کرتا تھا اتنے دنوں کے وقفے کے بعد فون پر اس کی آواز اسے بے حد عجیب لگی تھی کیسی طبیعت ہے تمہاری وہ پوچھ رہا تھا میں ٹھیک ہوں اس نے کہا تھا ناشتہ کر کے گئے تھے آفس اسے کچن میں کوئی استعمال شدہ پھرتے نظر نہیں آیا تھا نہیں لیٹ ہو گیا تھا ناشتے کے لیے ٹائم نہیں تھا مجھے جگا دیا ہوتا میں بنا دیتی اس نے کہا نہیں مجھے بھوک بھی نہیں تھی رسمی جملوں کے بعد اب وہ خندق آ گئی تھی جس سے دونوں بچنا چاہ رہے تھے اور بچ نہیں پا رہے تھے ایک دوسرے سے کچھ کہنے کے لیے ان کے پاس یکدم الفاظ نہیں رہے تھے اور وہ خود کوئی بار ڈھونڈنے میں ناکام رہنے کے بعد اس سے پوچھنے لگا کچھ نہیں وہ بھی اتنی ہی خالی تھی رات کو کہیں باہر کھانا کھانے چلیں گے اس نے کہا اچھا گفتگو پھر گفتگو پھر اسکوائرون پر آ گئی تھی اسکوائرون پر آ گئی تھی سوری گفتگو پھر اسکوائر ون پر آ گئی تھی سالار نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا وہ بہت دیر رسیور پکڑے بیٹھی رہی بہت فرق تھا اس گفتگو میں جو وہ ایک ہفتہ پہلے فون پر کرتے تھے اور اس گفتگو میں جو وہ اب کر رہے تھے دراڑیں بڑھنا زیادہ دراڑیں بھرنا زیادہ مشکل تھا کیونکہ نشان کبھی نہیں جاتے وہ بھی یہی محسوس کر رہے تھے سے زندگی میں اس ایک ہفتے میں جو کچھ سیکھا تھا وہ شادی کے اتنے مہینوں میں نہیں سیکھا تھا کسی انسان کی محبت کبھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی خاص طور پر تب جب کی محبت شادی نام کے رشتے میں بھی بندی ہو سلار کی محبت بھی نہیں تھی ایک خوشگوار ناخوشگوار واقعہ اسے آسمان سے زمین پر لے آیا تھا وہ زمینی حقائق اسے پوری پہلی بار نظر آئے تھے جو پہلے اس کی نظروں سے اوجھل تھے وہ صرف محبوبہ نہیں تھی بلکہ بیوی بن چکی تھی ایک مرد کے لیے اسے اب زندگی دل اور ذہن سے نکالنا زیادہ آسان تھا سالار نے دوسروں کی نظروں میں اس کی عزت ضرور رکھ لی تھی لیکن اس کی اپنی نظروں میں اسے بہت بے وقت کر دیا تھا خوش فہمیوں اور توقعات کا پہاڑ آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا وہ شام کو جلدی گھر آ گیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ ارادی طور پر تھا اس کے لیے بیرون بیرونی دروازہ کھولنے پر اس نے ہمیشہ کی طرح گرم جوشی سے اسے اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا اس نے نظر ملانا مسکرانا اور اس کے قریب آنا شاید اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا پہلے سب کچھ بے اختیار ہوتا تھا اب کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا تھا کھانے کے لیے باہر جاتے ہوئے بھی گاڑی میں ویسی خاموشی تھی دونوں وقفے وقفے سے کچھ پوچھتے پھر یک حرفی جواب کے بعد خاموش ہو جاتے وہ پہلا ڈنر تھا جو انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے اپنی ڈنر پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کیا تھا اور دونوں نے کھانا کسی دلچسپی کے بغیر کھایا تھا واپسی بھی اسی خاموشی کے ساتھ ہوئی تھی وہ ایک بار پھر سونے کے لیے بیڈ روم میں اور وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا اگلے دن وہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد ناشتے کی ٹیبل پر تھے بات کرنا نظر ملانے سے زیادہ آسان تھا اور وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندگی اور ان تکلیفوں تکلیف کے احساسات کو ختم کرنے کی جد وجہت میں مصروف تھے تو اس ٹیبل پر بن بلائے مہمانوں کی طرح موجود تھے لیکن وہ مہمان ٹیبل چھوڑنے پر تیار نہیں تھے ایک ہفتے کے بعد ہی وہ گھر کا بنا ہوا لنچ آفس لے کر جا رہا تھا وہ امامہ سے کہہ نہیں سکا کہ اس نے پورا ہفتہ گھر پر ناشتے سمیت کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا وہ گھر اتنے دن اس کے لیے بھوت بنگلہ بنا رہا گھر سے نکلتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا میرے دراز پہ تمہاری رنگ ہے وہ لے لینا ماما نے جیسے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ دیکھا میری رنگ وہ رنگ اس سے پہلی بار یاد آئی تھی وہ میں نے کہاں رکھ دی تھی میرے آفس کے واش روم میں اس سے باہر نکلتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا وہ کھڑی وہ کھڑی رہ گئی کئی دنوں کے بعد اس رات سالار نے رغبت سے کھانا کھایا تھا وہ عام طور پر ایک چپاتی سے زیادہ نہیں کھاتا تھا لیکن آج اس نے دو چپاتیاں کھائی تھیں اور بنا دوں امامہ نے اسے دوسری چپاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا وہ خود چاول کھا رہی تھی نہیں میں پہلے ہی اوور ایٹنگ کر رہا ہوں اس طرح منع کر دیا امامہ نے اس کی پلیٹ میں کچھ سبزی ڈالنے کی کوشش کی اس طرح روک دیا نہیں میں ویسے ہی کھانا چاہ رہا ہوں امامہ نے کچھ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا وہ بے حد گہری سوچ میں ڈوبا اس چپاتی کے لک میں لے رہا تھا وہ جانتی تھی کہ اسے اس کے ہاتھ کی چپاتی پسند ہے لیکن اس نے اسے صرف چپاتی کھاتے پہلی بار دیکھا تھا اس دن پہلی بار اس نے آخری لقمہ اسے نہیں دیا وہ کھانا کھانے کے بعد ٹیبل سے اٹھ گیا وہ برتن اکٹھے کری تھی جب وہ کچھ پیپرز لیے آیا تھا یہ کیا ہے امامہ نے کچھ حیرانی سے ان پیپرز کو دیکھا جو وہ اس کی طرف بڑھا رہا تھا بیٹھ کر دیکھ لو وہ خود بھی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا وہ بھی کچھ الجھے انداز میں پیپرز لے کر بیٹھ گئی پیپرز پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا تھا طلاق کے پیپرز ہیں یہ وہ مشکل بول سکی نہیں میں نے اپنے وکیل سے ایک ڈائیورس ڈیٹ تیار کروایا ہے اگر کبھی خدا نہ خواصل ایسی صورتحال ہو گئی کہ ہمیں الگ ہونا پڑا تو یہ تمام معاملات کو پہلے سے خوش پہلے سے کچھ خوش اسلوبی سے طے کرنے کی ایک کوشش ہے مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی وہ اب بھی حواس پاختہ تھی ڈر و مت یہ کوئی دھمکی نہیں ہے میں نے پیپرز تمہارے تحفظ کے لیے تیار کروائے ہیں سلار نے اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا کیسا تحفظ اسے اب بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے میں نے علیحدگی کی صورت میں فائنینشیل سیکیورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تمہیں دی ہے لیکن میں تو طلاق نہیں مانگ رہی اس کی ساری گفتگو اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی میں بھی تمہیں طلاق نہیں دے رہا صرف قانونی طور پر خود کو پابند کراؤں کہ میں علیحدگی کے کیس کو کورٹ میں نہیں لے لے جاؤں گا فیملی کے ذریعے معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر نہ ہوئے تو میں تمہیں علیحدگی کا حق دے دوں گا اور ایسی صورت میں اگر ہمارے بچے ہوئے تو ان کی کسٹڈی تمہیں دے دوں گا ایک گھر اور کچھ رقم بھی تمہیں دوں گا جو بھی چیزیں اس سارے عرصے میں حق مہر تحائف جولری روپے اور پراپرٹی کی صورت میں تمہیں دوں گا وہ سب خلا یا طلاق دونوں صورتوں میں تمہاری ملکیت ہوں گی میں ان کا دعویٰ نہیں کروں گا یہ سب کیوں کر رہے ہو تم اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کاٹھی میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں امامہ وہ بے حد سنجیدہ تھا میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم پر اتنا غصہ آ سکتا ہے میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا لیکن میں نے اس رات یہ پرواہ نہیں کی کہ تم گھر سے جا رہی ہو تو کیوں جا رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو میں اتنا مشکل تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ تم بحفاظت کہیں پہنچی بھی ہو یا نہیں وہ بے حد صاف گوئی سے کہہ رہا تھا اور پھر اتنے دن میں نے ڈاکٹر سیفت علی کی بات بھی نہیں سنی I just wanted to punish you اور وہ ایک لمحہ کے لیے رکا اور اس سب نے مجھے خوف زیادہ کر دیا میرا غصہ ختم ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا گر سکتا ہوں میں تمہارے ساتھ اس طرح بہیو کر سکتا ہوں لیکن میں نے کیا بہرحال میں انسان ہی ہوں تم کو ساتھی کے بجائے حریف سمجھوں گا تو شاید آئندہ بھی کبھی ایسا کروں ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے مجھے بہت محبت ہے تم سے میں بہت خوشی خوشی یہ سارے وعدے کر سکتا ہوں تم سے سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں لیکن کچھ عرصے بعد کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنی تلخی ہو جائے تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تنگ کروں اس لیے ابھی ان دنوں جب میرا دل بہت بڑا ہے تمہارے لیے تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں صرف زبانی وعدے نہ کروں تمہارے ساتھ میری طرف سے میرے والد کے سگنیچرز ہیں اس پر تم ڈاکٹر صاحب سے بھی ان پر سائن کروا لو ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ پیپرز وہ اپنے پاس رکھ لیں یا تم اپنے لاکر میں رکھوا دو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی میں نے تو تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی لیکن مجھے تو دینی چاہیے نا میں یہ پیپرز جذبات میں آ کر نہیں دے رہا ہوں تمہیں یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں تمہارے بارے میں بہت پوزیسو بہت انسیکیور ہوں بہت پوزیسو بہت انسیکیور ہوں اماما وہ ایک لمحہ کے لیے ہونٹ ہونٹ کاٹنے لگا تھا ہونٹ کاٹتے ہوئے رکا اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم مجھے چھوڑنا چاہو تو میں تمہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے وہ پھر رک کر ہونٹ کاٹنے لگا تھا تو میرا ایک واحد اثاثہ ہو جسے میں پاس رکھنے کے لیے اور فاول تمیز کے کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہوں اور یہ احساس سن اور یہ احساس بہت خوفناک ہے میرے لیے میں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں نہ تمہاری حق تلفی چاہتا ہوں ہم جب تک ساتھ رہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے اور اگر کبھی الگ ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر الگ ہوں اس کا ہاتھ تبکتے اٹھ کر چلا گیا وہ پیپرز ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی پودوں کو پانی کب سے نہیں دیا اگلی صبح اس نے ناشتے کی ٹیبل پر سالار سے پوچھا پودوں کو وہ چونکا پتہ نہیں شاید کافی دن ہو گئے وہ سارے پودے سوکھ رہے تھے وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے حیران ہوئی تھی وہ جم سے آنے کے بعد روز صبح پودوں کو پانی دیا کرتا تھا اس سے پہلے کبھی ماما نے اسے اپنی روٹین بھولتے نہیں دیکھا تھا وہ سلائس کھاتے کھاتے یکدم اٹھ کر ٹائرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا چند منٹوں کے بعد وہ کچھ پریشان سا واپس آیا تھا ہاں مجھے خیال ہی نہیں رہا اس صبح وہ پودوں کو پانی دے کر آئی تھی تمہاری تمہیں تمہاری گاڑی فی الحال میں استعمال کر رہا ہوں دو چار دن میں میری گاڑی آ جائے گی تو تمہاری چھوڑ دوں گا اس نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے امامہ سے کہا تمہاری گاڑی کہاں ہے ورک شاپ میں ہے لگ گئی تھی اس نے عام سے لہجے میں اس سے کہا وہ چونک گئی کیسے لگ گئی پتہ نہیں کیسے لگ گئی میں نے کسی گاڑی کے پیچھے مار دی تھی وہ کچھ معذرت خانہ انداز میں اسے بتا رہا تھا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ سلائز پر مکھن لگا رہا تھا وہ ایکسپورٹ ڈرائیور تھا اور یہ ناممکن تھا کہ وہ کسی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دے گھر میں آنے والی دراڑیں مرد اور عورت پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں عورت کی پریشانی آنسو بہانے کھانا چھوڑ دینے اور بیمار ہو جانے تک ہوتی ہے مرد ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا اس کا ہر رد عمل اس کے آس پاس کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے مگر وہ ایک رشتہ دونوں کے وجود پر اپنا چھوڑتا ہے مضبوط ہو تب بھی کمزور ہو تب بھی ٹوٹ رہا ہو تب بھی دونوں اپنی مرضی سے اس رشتے سے نکلنا چاہ رہے ہوں تب بھی امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی اس رات وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر اس واقعہ کے بعد پہلی بار ان کے لیکچر کے لیے گیا تھا امامہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ تھی وہ عام طور پر لیکچر والے دن وہاں آتے ہوئے امامہ کو ساتھ لے آیا کرتا تھا یا سعید اماں کی طرف چھوڑ دیتا تھا جس جن کا گھر وہاں سے دس پندرہ منٹ کے فاصلے پر تھا جتنی دیر وہ لیکچر سنتا امامہ سعید اماں یا آنٹی کے پاس بیٹھی رہتی پھر وہ وہاں سے کھانا کھا کر آ جاتے تھے ڈاکٹر صاحب نے آج بھی سالار کا استقبال کسی گرم جوشی کے بغیر صرف ہاتھ ملا کر کیا تھا لیکچر کے بعد ڈنر پر بھی انہوں نے سالار کے لیے وہ پرانی توجہ نہیں دکھائی ڈنر پر فرقان بھی تھا اور ڈاکٹر صاحب فرقان سے گفتگو میں مصروف رہے سلار سے ہونے والی تھوڑی سی بات چیت آنٹی نے کی تھی سلار سے زیادہ اس رات اس رویے کو امامہ نے محسوس کیا تھا اس نے ڈاکٹر سبت علی کے کسی کی کسی کے لیے ایسی خفکی پہلی بار دیکھی تھی وہ خفکی اس کی وجہ سے اور اس کے لیے تھی اس کے باوجود امامہ کو ان کا رویہ یا سلار کو نظر انداز کرنا بری طرح چھپا تھا واپس آتے ہوئے وہ پریشان تھی ابو آپ سلار سے اچھی طرح بات کیوں نہیں کرتے امامہ اگلے دن ذا پیر کو ڈاکٹر سبت علی کے آفس سے آنے کے بعد ان کے گھر آئی تھی کیسے بات کرنی چاہیے وہ بہت سنجیدہ تھے جیسے آپ پہلے بات کرتے تھے پہلے سلار نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا اس کے بارے میں مجھے بڑی خوشگمانیاں تھی وہ مدھم آواز میں بولی ابو وہ برا نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے میری غلطی تھی ورنہ شاید بات اتنی نہ بڑھتی وہ بہت عزت کرتا ہے میری بہت خیال رکھتا ہے لیکن اب یہ سب ہونے کے بعد وہ پریشان ہے وہ سر جھکائے وضاحتیں دے رہی تھی آپ جب اسے اس طرح اگنور کرتے ہیں تو مجھے بہت حد تک محسوس ہوتی ہے وہ یہ سلوک تو ڈیزرو نہیں کرتا فربان فرقان بھائی کے سامنے کتنی بےزتی محسوس ہوتی ہوگی اسے وہ بے حد رنجیدہ تھی ڈاکٹر صفت علی بے ساختہ ہنس پڑے امامہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا میں جانتا ہوں سلار برا آدمی نہیں ہے وہ پریشان اور نادم ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قصور اس کا زیادہ نہیں ہے اور میرا اس کے ساتھ رویہ آپ کو برا لگتا ہوگا وہ حیرانی سے ڈاکٹر صفت علی کا چہرہ دیکھنے لگی بیٹا میں آپ کو اسی بات کا احساس دلانا چاہتا تھا مرد جب غصے میں گھر چھوڑ جاتا ہے تو وہ جیسے جاتا ہے ویسے ہی آ جاتا ہے اس کے گھر سے جانے پر اس کی اپنی عزت پر حرف آتا ہے نہ اس کی بیوی کی عزت پر حرف آتا ہے لیکن عورت جب غصے میں گھر سے نکلتی ہے تو اپنی اور مرد دونوں کی عزت لے کر باہر آ جاتی ہے وہ واپس آ جائے تب بھی مرد کی اور عورت دونوں کی عزت کم ہو جاتی ہے جھگڑا ہوا تھا کوئی بات نہیں اس نے غصے میں برا بلا کہا جانے کا کہہ دیا آپ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی وہ ہاتھ پکڑ کر تو نہیں نکال رہا تھا صبح ہوتی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ایک آدھ دن میں بات ختم ہو جاتی اتنا بڑا مسئلہ نہ بنتا پرسانیت سے اسے سمجھا رہے تھے مرد کے دل میں اس عورت کی عزت کبھی نہیں ہوتی جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیز پار کرنے کی عادت ہو اور یہ دوسری بار ہوا ہے اس نے چونک کر ڈاکٹر صاحب کو دیکھا وہ مسکرا رہے تھے یاد ہے شادی کے دوسرے دن بھی آپ ناراض ہو کر سیدہ اماں کے پاس رہ گئی تھیں امامہ نے نادم ہو کر سر چکا لیا اس سے یہ واقعہ یاد نہیں رہا تھا مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے والی عورت بیوقوف ہوتی ہے وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے اکھڑپن اور ضد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے اس کے دل میں اپنی محبت اور عزت نہیں بڑھائی جا سکتی اللہ نے آپ کو بہت محبت کرنے والا اور بہت سی خوبیوں والا شوہر دیا ہے اس نے آپ کی ایپ جوئی نہیں کی بلکہ معذت کر کے آپ کو ساتھ لے گیا بہت کم مردوں میں یہ صفت ہوتی ہے تو اگر کبھی کوئی کوئی ہو جائے اس سے یا کوئی گلا ہو تو اس کی مہربانیاں یاد کر لیا کریں سر چکائے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اگر میں یہ سب باتیں اس وقت آپ کو سمجھاتا جب آپ یہاں آئی تھیں تو آپ میری بات کبھی نہ سمجھتی آپ کو لگتا آپ کے اپنے والدین ہوتے تو وہ اس سچویشن میں آپ کو سمجھاتے نہیں صرف سپورٹ کرتے اس لیے یہ باتیں تب نہیں سمجھائیں میں نے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے وہ اسے اس وقت یہ سب کچھ کہتے تو وہ بری طرح دل برداشتہ ہوتی اس نے کچھ کہے بغیر وہ پیپرس نکال کر انہیں دیے جو سالار نے اسے دیے تھے یہ سالار نے دیے مجھے لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی آپ اسے بتا دیں ڈاکٹر سبت علی بےحد گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیپرس پڑھتے رہے پھر ہنس پڑے اس نے یہ بہت مناسب اور حکمت والا کام کیا ہے اپنے پاس آنے والے اکثر مردوں کو میں ان معاملات کے حوالے سے اسی طرح کے تصیفے کا کہتا ہوں اور کئی مردوں نے کیا بھی ہے سلار کے ذہن میں بھی وہی چیز ہے لیکن اس نے آپ کے لیے کچھ زیادہ کر دیا ہے وہ پیپرز پر نظر ڈالتے ہوئے مسکرا رہے تھے لیکن میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب جب ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی آپ بھی اس کا کچھ زیادہ خیال رکھا کریں وہ اس سے پیپرز لوٹا رہے تھے یہ جیسے گفتگو ختم کرنے کا اشارہ تھا اس دن وہ پورا راستہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی انہوں نے اسے کبھی نصیحتیں نہیں کی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کی باتیں کی تھیں کوئی نہ کوئی غلطی انہوں نے اس کی بھی محسوس کی تھی کہ اس طرح اسے سمجھانے لگے تھے وہ کھانا پکاتے ہوئے بھی ان کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی تم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تھی سلار نے شام کو کھراتی اس سے سوال کیا ہاں تمہیں کیسے پتہ چلا وہ کھانا کھانے کے برتن ٹیبل پر لگا رہی تھی انہوں نے مجھے فون کیا تھا وہ گردن سے ٹائے نکالتے ہوئے بولا او oh, کچھ کہا انہوں نے تم سے اس نے سلار کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں بس ویسے ہی کچھ دیر باتیں کرتے رہے ماما کو محسوس ہوا وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا ہمیشہ کی طرح کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بیڈ روم میں جانے کے بجائے ٹائی نکال کر بے مقصد کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ڈش میں پڑا سلاد کھانے میں مصروف تھا آج کیا ہے کھانے میں شادی کے اتنے مہینوں میں آج پہلی دفعہ اس نے سوال کیا تھا ماما نے اسے بتایا لیکن وہ حیران ہوئی تھی اور سویٹش یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ اچھمبا نے اچھامبے اچھامبا لے کر آیا تھا وہ میٹھے کا شوقین نہیں تھا کل چائنیز بنایا وہ ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی وہ کھانے کے معاملے میں فرمائشیں کرنے کل چائنیز بنانا وہ کھانے کے معاملے میں فرمائشیں کرنے کا عادی کہاں عادی تھا کل بھی چائنیز تھا فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس سے سادہ لہجے میں سالار کو یاد دلایا وہ گڑبڑا گیا ہاں کل بھی چائنیز تھا کوئی بات نہیں کل پھر چائنیز سے ہی آئی مین اس میں کوئی حرج نہیں امامہ نے صرف سر ہلا دیا وہ فریج سے چپاتیاں بنانے کے لیے آٹا نکال رہی تھی ایکوا بلو کلر تم پر اچھا لگتا ہے وہ فریج کا دروازہ کھولے جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی تھی اس نے حد حیرت سے سالار کو دیکھا ایکوا بلو نہیں ہے یہ اس کی آنکھوں کے تاثر نے اسے گڑبڑا دیا تھا سلار تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے امامہ نے کہا کیوں کیا ہوا مجھے لگا یہ ایکوا بلو ہے یہ ایکوا بلو ہی ہے اس لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ مسئلہ کیا ہے وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا پھر کچھ کہے بغیر وہ آگے بڑھا اور اسے ساتھ لگا لیا جس وانٹیڈ ٹو تھینک یو صرف تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا امامہ نے اسے کہتے سنا وہ جانتی تھی کہ وہ کس چیز کے لیے شکریہ ادا کر رہا تھا I really really and I I am really really sorry mean it وہ اب دوبارہ معذرت کر رہا تھا آئی نو اس نے مدھم آواز میں کہا آئی لو یو امامہ کا دل بھر آیا اس کی شادی شدہ زندگی میں سے پچھلے دس دن ایسے تھے جس میں اس نے ایک بار بھی سالار سے یہ جملہ نہیں سنا تھا پہلے ڈاکٹر سبتی علی کے گھر پر ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان رابطہ نہیں تھا اور بعد میں شاید سالار اس سے یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا وہ اگر اس سے فون پر یہ نہیں کہہ پایا تھا یہ نہیں کہہ پاتا تھا کہ کہہ پاتا تھا تو پھر ایس ایم ایس پر کچھ نہ کچھ لکھ کر بھیجتا رہتا تھا dear honey darling sweetheart woman wife better half missing waiting best you yours mind beauty friend partner Mrs thinking hoping وہ ایک لفظی ایس ایم ایس شروع میں اسے بری طرح جھنجھلا دیتے تھے مجھے کیا پتا تم کیا کہنا چاہتے ہو پورا جملہ کیوں نہیں لکھ سکتے تم یقیناً کوئی کلائنٹ ہوتا ہوگا تمہارے پاس اور تم وقت پہ جانے کے لیے ایس ایم ایس بھیجتے ہو اگر کلائنٹ کے سامنے بیٹھ کر مسنگ لکھ سکتا ہوں تو مسنگ یو بھی لکھ سکتا ہوں اس نے کہا تھا تو پھر کیوں نہیں لکھتے اس طرح تم میرے ایس ایم ایس کو کچھ زیادہ دھیان سے پڑھتی ہوگی اس نے لاجک دی اس نے دل میں اعتراف کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا وہ کچھ دیر اس ایک لفظ کے بارے میں ضرور سوچتی تھی صرف ایک جملہ تھا جو وہ ہمیشہ پورا لکھتا تھا آئی لو یو خالی لو یو لف کیوں نہیں لکھ دیتے تم یہ کیوں پورا لکھتے ہو امامہ نے نوٹس کیا تھا بتاؤں گا تمہیں کبھی سلار نے اسے ڈالا تھا وہ اسے پتہ نہیں بتا نہیں سکا کہ وہ لف کے لفظ پر خائف تھا اس کے ذہن میں اگر امامہ ابھرتی تھی تو امامہ کے ذہن میں کون ابھرتا تھا کون ابھرتا ہوگا اور اب وہ ون ورڈ ریڈلز غائب ہو گئی تھی تو اسے اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوا تھا لاشعوری طور پر وہ اس سے ستائش اور اظہار محبت کی توقع رکھنے لگی تھی اور جب وہ سب کچھ غائب ہو گیا تو وہ فنی اور سلی باتیں اس کی بھی بہت سنجیدہ ایشو ہو گئی تھی وہ اس سے الگ ہو گیا تھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ایکوا بلو ہے اپنی پوری اپنی پوروں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ماما نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی تم ہمیشہ عجیب نام لیتی ہو کلرز کے ایکوا بلو واحد عجیب نام تھا جو مجھے بلو کلر کے لیے اس وقت یاد آیا اس نے سادہ لہجے میں کہا وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی وہ کلر بلائنڈ تھا اسے اب اندازہ ہو چکا تھا ویری اسمارٹ اس نے جیسے اسے داد دی یو تھنک سو وہ ہنسا yes I do thank you then وہ کچھ وہ کہتا وہ کچن سے نکل گیا تھا کچن کے پس میں کھڑی وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی وہ دنیا کا سب سے عجیب رشتہ تھا دور ہوں تو دیواروں کا جنگل اگ جائے پاس ہو تو کاغذ جیسی دیوار بھی نہ رہ پائے ناراض ہو تو گلوں کے لیے سمندر بھی کم پڑ جائے اور محبت ہو تو گلا نام کی چیز صحرا میں پانی بن جائے غصہ ہو تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ ہو اور غصہ ختم ہو تو ایک دوسرے کے بغیر قرار مشکل ہو جائے وہ بھی شوہر اور بیوی کے رشتے میں منسلک ہو جانے کے بعد اس تعلق کے سارے نشیب و فراز سے گزر رہے تھے اور پچھلے دس دن اس کی زندگی کا پہلا نشیب تھا کیا لوگی سلار نے مینیو کارڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا میں تو شومس کی ڈشز میں سے کوئی ٹرائی کروں گا تم دیکھ لو تم کو کیا چاہیے وہ اسلام آباد میں دوسری بار باہر کھانا کھانے نکلے تھے اور احتیاطاً انہوں نے ایک نئے بنے ہوئے چائنیز ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی تمام احتیاط کم از کم آج ان کے کام نہیں آئے گی پندرہ منٹ بعد کھانا سرو ہو گیا تھا اور وہ کھانا کھانے لگے تھے کھانا کھانے کے دوران ویٹر نے ایک چٹ لا کر سالار کو دی اس نے کچھ حیرانی سے چٹ پر نظر ڈالتے ہوئے اس پر لکھی تحریر پڑی آپ یہ جگہ فوراً کچھ حیرانی سے سر اٹھا کر ویٹر کو دیکھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے اس نے ویٹر سے پوچھا اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا ایک کرنٹ جیسا جیسے اسے چھو گزرا تھا وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا تھا بے حد برق رفتاری سے چند کرنسی نوٹ والیٹ سے نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ویٹر کو بل کلیئر کرنے کو کہا امامہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی کھانا چھوڑ دو ہمیں جانا ہے اس سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا لیکن کیوں وہ کچھ نہ سمجھی تھی کیونکہ انہیں کھانا شروع کیے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے امامہ یہ تو میں باہر جا کر بتاتا ہوں بیگ لے لو اپنا وہ کرسی دھکیلتا ہوا پلٹا اور پھر ساتھ ہو گیا انہیں نکلنے میں دیر ہو گئی تھی اس نے کچھ فاصلے پر ہاشم مبین کے ساتھ وسیم اور امامہ کے بڑے بھائی کو دیکھا اور وہ ان کی ہی کی طرف آ رہے تھے وہ برق رفتاری سے امامہ کی کرسی کی طرف آیا امامہ ٹیبل کے نیچے اپنے قدموں کے قریب رکھا ہوا اپنا بیگ اٹھا رہی تھی اس نے ابھی انہیں نہیں آتے دیکھا تھا آتے نہیں دیکھا تھا تلار کے اپنے قریب آنے پر بیگ اٹھاتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور کھڑا ہونے پر اس نے بھی اپنی فیملی کے افراد کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا ایک لمحہ میں اس کا خون خشک ہو گیا سالار نے کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنی ہوٹ میں کیا تھا ان کی ٹیبل کھڑکی کے پاس تھی اور امامہ کے اکب میں کھڑکیاں تھیں سامنے سے ہٹو ہاشم مبین نے پاس آتے ہی بلند آواز میں اس سے کہا تھا آس پاس ٹیبلز پر بیٹھے لوگ یک دم ان کی طرف متوجہ ہوئے نہ صرف کسٹمرز بلکہ دوسری ٹیبلز پر سرو کرنے والے ویٹرز بھی آخری چیزوں سلار وہاں توقع کر سکتا تھا وہ ایک پبلک پلیس پر ایسی ہی ایسا ہی سین تھا آپ ہمارے ساتھ گھر چلے وہاں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں سلار نے بہت تحمل کے ساتھ ہاشم سے کہا تھا اسے جواباً ایک گالی دیتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑا اور کھینچ کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وسیم اور عظیم سے امامہ کو وہاں سے لے جانے کے لیے کہا ہاشم کے برعکس وسیم اور عظیم دونوں کچھ متعمل تھے وہ جانتے تھے اس طرح زبردستی اس ریسٹورنٹ سے کسی کو ہال سے باہر نہیں لے جا سکتے کیونکہ سیکیورٹی کا سامنا کیے بغیر امامہ کو بہا حفاظت وہاں سے لے جانا مشکل تھا وہ سلار کے حکم میں اس کی شرٹ پکڑے تھر تھر کھامتی ہوئی تقریباً اس سے چپکی ہوئی تھی جب ہاشم نے سلار کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے کھینچا سلار نے اپنا دفاع کرنے کرتے اپنے گریبان چھڑاتے ہوئے ہاشم مبین کو ذرا سا پیچھے دھکیلا ان کے لیے یہ دھکا کافی ثابت ہوا وہ پیر پھسلنے پر بے اختیار نیچے گرے ریسپشن تب تک باہر موجود سیکیورٹی کو انفارم کر چکا تھا ہال میں دوسری میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کچھ متوحش انداز میں یہ سب دیکھ رہے تھے جب میزوں پر سرو کرتے ہوئے ویٹرز بے حد برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھنے لگے اس تھکے نے عظیم کو بھی یکدم مشتل کر دیا وہ بھی بلند آواز میں سے گالیاں دینے دیتے ہوئے جوش میں آگے آیا اور بے حد غیر متوقع انداز میں استثلار کے جبڑے پر گھونسا دے مارا چند لمحوں کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھیرا چھا گیا وہ اس گھونسے کے لیے تیار نہیں تھا وہ ڈرا سا ایک طرف جھکا وہ ذرا سا ایک طرف جھکا اور عظیم اس کے پیچھے کھڑی امامہ تک جا پہنچا اس نے کامتے ہوئے سلار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی لیکن عظیم نے اسے بازو سے پکڑے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے نہ صرف سلار سے الگ کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ بھی رسید کیا سلار تب تک سنبھل کر سیدھا ہوتے ہوئے اسے چھڑانے کے لیے پلٹا تھا جب اس کے بائیں کندھے کی پشت پر درد کی تیز لہریں وہ ہاشم مبین تھے جنہوں نے ٹیبل پر پڑا چاقو اس کی پشت میں مارنے کی کوشش کی لیکن آخری لمحے میں ہلنے کی وجہ سے وہ اس کے بائیں کندھے میں جا لگا تھا سیکیورٹی اور دوسرے ویٹرز تب تک قریب پہنچ چکے تھے سلار نے اپنے کندھے کی پشت سے وہ چاقو نکال لیا سیکیورٹی والے اب ان تینوں کو پکڑ کر پکڑ چکے تھے وہ چاقو نوک دار تھا ہوتا تو زخم بے حد خطرناک ہوتا لیکن اب بھی اس چاقو کا اگلا سرا اس کے کندھے کے گوشت میں دھنسا ہوا تھا امامہ نے نہ تو ہاشم مبین کو سلار کو وہ چاقو مارتے دیکھا تھا نہ ہی اس نے سلار کو وہ چاقو نکالتے دیکھا تھا سیکیورٹی والوں نے سلار کو عظیم سے چھڑاتے ہوئے عظیم کو اپنی گرفت میں لے لیا تب تک سلار اپنی جینس کی جیب سے سیل نکال کر سکندر کو فون پر وہاں آنے کے لیے کہہ رہا تھا اس کے چہرے پر تکلیف کے اثار تھے لیکن وہ اس کے باوجود اپنے لہچے کو حتی المقدور نارمل رکھتے ہوئے سکندر سے بات کر رہا تھا وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی پشت کے اس زخم کو دبائے ہوئے تھا اس کے دبانے اور محسوس کرنے کے باوجود اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا وہ اپنے کندھوں سے کمر تک خون کی نمی محسوس کر رہا تھا لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ خود خون کتنی مقدار میں نکل رہا تھا سیکیورٹی والے اس گفتگو کے دوران ہاشم مبین وسیم اور عظیم کو وہاں سے لے جا چکے تھے ریسٹورنٹ کے پورے ہال میں بے حد سرامیگی بے حد سراسیمگی تھی کا عالم تھا کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور جو ابھی وہاں موجود تھے وہ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوگی آپ آ جائیں مینیجر نے اس کی پشت پر بہنے والے خون کو دیکھتے ہوئے کچھ تشویش کے عالم میں سے کہا ایسا یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ ہال کا ماحول ان کی موجودگی میں نارمل نہیں ہو سکتا تھا امامہ نے مینیجر کی اس بات پر کچھ حیران ہو کر سالار کو دیکھا وہ اب فون پر بات کر رہا تھا امامہ نے اس کے ہاتھ کو پہلی بار نوٹس کیا جو وہ کندھے کے اوپر پیچھے کیے ہوا تھا کیا ہوا ہے امامہ نے قدرے سرازمگی کے عالم میں کہا کچھ نہیں سالار نے اپنا بازو سیدھا کیا امامہ نے اس کی خون آلود انگلیاں دیکھی اس نے سمجھا کہ شاید اس کا ہاتھ زخمی تھا اس سے کیا ہوا اس نے کچھ حواس پاختہ ہو کر پوچھا اس نے جواب دینے کے بجائے ایک قریبی ٹیبل سے نیپکن اٹھا کر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے امامہ کو چلنے کا اشارہ کیا مینیجر مینیجر اور سیکیورٹی کے چند لوگوں کے ساتھ چلتے وہ مینیجر کے کمرے میں آ گئے وہ پولیس کو کال کر چکا تھا اور وہ پولیس کے آنے تک انہیں وہاں روکنا چاہتا تھا لیکن سلار زخمی تھا اور اسے فرسٹ ایڈ دینی ضروری تھی مینیجر کے کمرے میں پہنچ کر ہی امامہ نے پہلی بار سلار کی خون آلود پشت دیکھی اور وہ دھک سے رہ گئی تھی ایک قریبی کلینک سے پہنچنے والی ایمبولنس کے آنے تک انہوں نے اس کی شرٹ اتار کر اس کا خون روکنے کی کوشش کی مگر زخم گہرا تھا اور ٹانگوں کے بغیر ٹھیک ہونا مشکل تھا وہ اس قدر شوق تھی کہ ریس وہ ریسٹورنٹ کے عملے کے افراد کی فرسٹ ایڈ اور سلار کو گمسم دیکھتی رہی وہ کیا کچھ کر سکتی تھی یا اسے کیا کرنا چاہیے تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اگلے پانچ سات منٹ میں پولیس ایمبولنس اس کے اندر آگے پیچھے ہی پہنچے تھے سکندر کے آتے ہی سلار نے ماما کو گھر کے بجائے گھر کے بجائے فوری طور پر کہیں اور بھیجنے کے لیے کہا سکندر خود سلار کو ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے چاہنے کے باوجود وہ سلار سے یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے سکندر نے اسے فوری طور پر اپنے بڑے بھائی شاہ نواز کے گھر ڈرائیور اور پولیس کی سیکیورٹی میں بھجوایا تھا شاہ نواز کی فیملی گھر پر نہیں تھی اس میں انہوں نے نوکروں کو امامہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور سکندر کی طرف چلے گئے وہ بدھ کی طرح آ کر گیسٹ روم میں بیٹھ گئی اسے سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا سلار کو کسی نے چاقو کے ساتھ زخمی کیا تھا یہ اس نے سن لیا تھا مگر یہ اس کے باپ نے کیا تھا یا بھائیوں میں سے کسی نے یہ وہ نہیں جان سکی تھی ریسٹورینٹ کی سیکیورٹی نے ہاشم وسیم عظیم کو پولیس آنے تک ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور اس کے بعد اب آگے کیا ہونے والا تھا اسے سوچتے ہوئے اپنا وجود مفلوج ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اسے ابھی آئے ہوئے پانچ منٹ ہی ہوئے تھے کہ سلار کی کال آئی تم پہنچ گئی ہو اس نے ماما کی آواز سنتے ہی کہا ہاں تم کہاں ہو ابھی کلینک پر ہوں سلار نے اسے کہا اور ابو پاپا ساتھ ہے میرے سلار نے اس کے لفظوں پر غور نہیں کیا تھا میں اپنے ابو کا پوچھ رہی ہوں اماما نے بے ساختہ کہا وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت امامہ ہاشم کی امامہ کی ہاشم کے بارے میں تشویش بری لگی وہ تینوں پولیس کسٹڈی میں ہیں یہاں سے فارغ ہو کر اب ہم وہیں جائیں گے امامہ کا دل ڈوبا باپ اور بھائیوں کے حوالات میں ہونے کے تصور نے اس چند لمحوں کے لیے سلار کے زخمی ہونے کے بارے میں بالکل لاپرواہ کر دیا سلار پلیز انہیں معاف کر دو اور پلیز اور ریلیز کروا دو سکندر اس وقت اس کے پاس تھے وہ امامہ سے کچھ کہہ نہیں سکا لیکن وہ خفا ہوا تھا وہ اس سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھی وہ زخمی تھا لیکن اس نے یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ اب کیسا ہے اور اس کی بینڈیج ہو گئی ہے یا زخم گہرا تو نہیں تھا میں تم سے بعد میں بات کروں گا اس نے کچھ کہنے کے بجائے فون بند کر دیا تھا کلینک میں اس کے چیک اپ کے اور بینڈیج میں ایک گھنٹہ لگ گیا خوش قسمتی سے اس کی کسی رگ یا شریان کو نقصان نہیں پہنچا تھا کلینک میں سکندر کی فیملی کے افراد نے پہنچنا شروع کر دیا اور سلار کو سکندر کے اشتعال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ نوعیت اختیار کر گیا تھا وہ خود بے حد ناراض ہونے کے باوجود خود اس معاملے کو ختم کرنے کا خواہش مند تھا لیکن سکندر نے شاہ نواز کی بیوی اور دونوں بہویں آدھے گھنٹے کے بعد گھر آئی تھی اور تب تک طیبہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی سکندر نے فی الحال اپنے گھر میں نہ رہنا بہتر سمجھا تھا شاہ نواز کی بیوی اور بہوؤں نے اگرچہ ماما سے اس ایشو پر زیادہ بات نہیں کی تھی لیکن وہ لاؤنج میں طیبہ اور ان لوگوں کی بلند آواز میں ہونے والی باتیں سنتی رہی طیبہ بری طرح برہم تھی وہ شاہ نواز کے گھر آنے کے باوجود اماما کے پاس نہیں آئی وہ خود بھی اتنی ہمت نہیں کر سکی کہ باہر نکل کر ان کا سامنا کرتی وہ حد غصے میں ہاش مبین اور اس کے بھائیوں کو برا بلا کہتی رہی اور وہ گیسٹ روم میں بیٹھی ہچکیوں سے روتے ہوئے یہ سب کچھ سنتی رہی یہ طیبہ کے کڑوے کسیلے جملے خاندان کے سامنے ہونے والی سب کی نہیں تھی یہ احساس تھا کہ ہاشم اور اس کے بھائی اس وقت حوالات میں بند تھے اور نہ جانے ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا تھا وہ جانتی تھی کہ اس کی فیملی بے حد برسوخ تھی اور حوالات میں کوئی ان کے ساتھ عام مجرم کی طرح رویہ نہیں رکھ سکتا تھا مگر وہ جانتی تھی اس کی فیملی کے حوالات میں رہنا بے حد بےزتی کا باعث ہے اس نے دوبارہ سلار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اس نے پہلی بار اس کی کال نہیں لی اور دوسری بار اس کا سیل بند تھا وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے اسی کی کال سے بچنے کے لیے فون بند کیا ہوگا اسی کی کال سے بچنے کے لیے فون بند کیا ہوگا یہ دوسری بار ہوا تھا کہ اس نے اپنا سیل فون اس کی وجہ سے آف کیا ہوگا کیوں پیروی نہ کروں اس کیس کو کیوں پرسو نہ کروں اس کیس کو انہیں چھوڑ دوں تاکہ اگلی بار وہ تمہیں شوٹ کر دیں اس نے اسپتال سے پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے گاڑی میں سکندر سے کہا تھا میں بات بڑھانا نہیں چاہتا بات بڑھ چکی ہے اور اس سب کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے سکندر بےحد مشکل مشتعل تھے پاپا وہ امامہ کی فیملی ہے اس نے بلاخر کہا نہیں وہ امامہ کی فیملی تھی انہیں اگر امامہ کی پرواہ ہوتی تو وہ اس کے شوہر پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے اور اگر انہیں امامہ کی پرواہ نہیں ہے تو امامہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے انہوں نے بین السطور کیا کہا تھا اسرار کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی یہ ایک حد تھی جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ پار کریں لیکن انہوں نے یہ حد پار کر لی ہے میری فیملی میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے گی تو میں ہاشم فیملی کو کسی سیف ہیون میں نہیں رہنے دوں گا or pay them in the same coin یہ بات تم اپنی بیوی کو بتا بھی دو اور سمجھا بھی دو پاپا پلیز اس ایشو کو حل ہو جانا چاہیے سالار نے باپ سے کہا سکندر کا مشتل رویہ اسے خائف کرنے لگا تھا وہ بے حد متحمل مزاج کے تھے لیکن اس وقت سالار ان کا ایک نیا روپ دیکھ رہا تھا یہ خواہش ان کو کرنی چاہیے صرف تب یہ مسئلہ حل ہوگا how dare he touch my son اس کا خیال ہے میں برداشت کروں گا یہ غنڈہ گردی اب وہ مجھے پولیس اسٹیشن سے نکل کر دکھائے انہیں ٹھنڈا کرنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی معاملہ کس حد تک بڑھ جائے گا اس کا اندازہ سلار کو نہیں تھا اگلے دو گھنٹوں میں جہاں اس کی فیملی پولیس اسٹیشن میں آ گئی تھی وہاں ہاشم مبین کی بھی پوری فیملی وہاں موجود تھی یہ صرف وہ دو بارہ سوخ فیملیز کا مسئلہ نہیں رہا تھا یہ کمیونٹیز کا مسئلہ بن گیا تھا اسلام آباد پولیس کی تمام اعلی افسران اس معاملے کو حل کرنے کرانے کے لیے وہاں موجود تھے ہاشم مبین کو سب سے بڑی مشتل مشکل اس وقت اس ریسٹورنٹ کی انتظامیہ کی وجہ سے ہو رہی تھی جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا یہ سب کہیں اور ہوتا تو بھی جواباً سلار اور اس کی فیملی کے خلاف دس بار دس بارہ ایف آئی آر رجسٹر کروا چکے ہوتے لیکن ہال میں لگے سیکیورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ ہاشم مبین کو ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے کافی تھی ابتدائی غزیر اشتعال کے دورے کے بعد بلاخت ہاشم فیملی نے واقعہ کی سنگینی کو محسوس کرنا شروع کر دیا مگر مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ سکندر فیملی کسی قسم کی لچک دکھانے پر تیار نہیں تھی فجر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا اور وہ بلاخر گھر واپس آئے وہ واپسی پر سارے راستے سکندر کو کیس واپس لینے پر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اس میں ناکام رہا تھا سکندر اب اس معاملے میں اپنے بھائیوں کو شامل کرنے کے بعد سب کچھ اتنے آرام سے ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھے وہ شاہ نواز کے گھر آنے سے پہلے اپنے گھر سے اپنے اور امامہ کے کچھ کپڑے لے آیا تھا شاہ نواز کے گھر گیسٹ روم میں داخل ہوتے امامہ نے اس سے پوچھا تھا ابو اور بھائی ریلیز ہو گئے اس کا دماغ گھوم گیا تھا تو واحد چیز جس کی اسے پرواہ تھی وہ صرف اتنی ہی تھی کہ اس کے باپ اور بھائی رہا ہو جائیں اس کا زخم کیسا تھا اس کی طبیعت ٹھیک تھی اس میں اس سے جیسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی نہیں اور ہوں گے بھی نہیں وہ بے حد خفکی سے کہتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں گیا تھا پین کلرز لینے کے باوجود اس وقت تک جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت واقعی خراب تھی اور رہی سے ایک اثر ماما کی عدم توجہی نے پوری کر دی تھی وہ پولیس اسٹیشن میں ہے اس کے واش روم سے نکلتے ہی اس سے سرخ سوجی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا تھا جو جواب دیے بغیر بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی کیس واپس کر لو سالار واپس لے لو انہیں معاف کر دو اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ملتجیانہ انداز میں اس سے کہا سالار نے آنکھیں کھول دی ماما میں اس وقت سونا چاہتا ہوں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا میرے ابو کی کتنی عزت ہے شہر میں وہ وہاں کیسے ہوں گے اور کیسے برداشت کر رہے ہوں گے یہ سب کچھ وہ رونے لگی تھی عزت صرف تمہارے ابو کی ہے میرے باپ میری فیملی کی کوئی عزت نہیں ہے میری میری میرے باپ فیملی کی کوئی عزت نہیں ہے وہ بے ساختہ کہہ کر گیا تھا وہ سر چھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے روتی رہی یہ سب میرا قصور ہے میری وجہ سے ہوا یہ سب کچھ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی تمہارے پاس ہر چیز کی وجہ صرف شادی ہے تم مجھ سے شادی کر کے جہنم میں آ گئی ہو شادی نہ ہوئی ہوتی تو جنت میں ہوتی تم ہے نا وہ بری طرح برہم ہوا تھا میں تمہیں تو الزام نہیں دے رہی ہوں تو اس نے خائف ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا شو می سم لائلٹی اماما ویسے ویسی وفاداری جیسے تم اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے دکھا رہی ہو وہ بول نہیں سکی تھی اس نے جیسے اسے جوتا کھینچ مارا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا وہ اسے کبھی اتنی ہرٹ کرنے والی بات کہہ سکتا تھا لیکن وہ اسے کہہ رہا تھا وہ ایک لفظ کہیں بغیر اس کے بستر سے اٹھ گئی سلار نے اس کو روکنے کے بجائے آنکھیں بند کر لی تھی دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر ساڑھے بارہ بجے کندھے میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے کھولی تھی اسے ٹیمپریچر بھی ہو رہا تھا کندھے کو حرکت دینا مشکل ہو رہا تھا اور بستر سے اٹھتے ہی اس کی نظر امامہ پر پڑی تھی وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی وہ رکے بغیر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا نہا کر نہا کر تیار ہونے کے بعد وہ باہر نکلا اور امامہ سے کوئی بات کے بغیر وہ بیڈ روم سے چلا گیا اس سے اپنا آپ وہاں اجنبی لگنے لگا تھا وہ واحد شخص تھا جو اس کی سپورٹ تھا اور وہ بھی اس سے برگشتہ ہو رہا تھا میں کیس واپس لے رہا ہوں لنچ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا پورے ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے خاموش چھا گئی اور سکندر کے ساتھ ساتھ شاہ نواز اور ان کی فیملی بھی تھی میں نے اس پورے معاملے کے بارے میں سوچا ہے اور طیبہ نے بےحد تلخی سے اس کی بات کاٹی تم سوچنا کب کا چھوڑ چکے ہو یہ تمہاری بیوی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے ممی امامہ کو اس پوری ایکویشن میں سے نکال دیں اچھا تو پھر تم اسے طلاق دے دو یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے ہاتھ میں پکڑ کانٹا رکھ دیا یہ میں نہیں کر سکتا اور یہ میں کبھی نہیں کروں گا تو پھر ہم بھی وہ نہیں کریں گے جو تم چاہتے ہو امامہ کا باپ اور بھائی جیل میں ہی رہیں گے طیبہ نے بھی اسی انداز میں کہا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کتنا بڑھ چکا ہے کیس واپس لینے کا مطلب ان کو شے دینا ہے تم پوری فیملی کو خطرے میں ڈال رہے ہو شاہ نواز نے مداخلت کی رسک تو کیس چلنے کی صورت میں بھی ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا یہ کیس تو مسئلہ حل نہیں کرے گا وہ جانتا تھا جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس سے پوری فیملی کی کتنی لانت ملامت اس سے ملنے والی تھی وہ سب کچھ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا وہ امامہ کو خوش کر سکتا تھا یہ اپنی فیملی کو اور اپنی فیملی کو نہ خوش کرنے کے لیے اس کے لیے بہتر تھا وہ اندر کمرے میں بیٹھی باہر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی لیکن اب وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی ملازم بالآخر اسے کھانے کے لیے پوچھنے آیا اور وہ شدید بھوک کے باوجود نہیں گئی وہ لنچ ٹیبل پر بیٹھے بیٹھنے کی اس وقت ہمت ہی نہیں رکھتی تھی اس سے بھوکا مرنا زیادہ بہتر تھا وہ رات کے نو بجے تک اسی طرح کمرے میں بیٹھی رہی سرار کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا کوئی کال کوئی میسج نہیں وہ صوفے پر بیٹھی تھکن کے عالم میں کب سو گئی اس سے اندازہ نہیں ہوا رات گئے اس کی آنکھ سرار کے کندھا ہلانے کے اوپر کھلی تھی وہ ہڑبڑا گئی تھی اٹھ جاؤ ہمیں جانا ہے وہ کمرے سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا وہ کچھ دیر بیٹھی اپنی آنکھیں رگڑتی رہی کیس واپس لے لیا ہے میں نے تمہاری فیملی ریلیز ہو گئی ہے وہ ٹھٹکی تھی وہ بیگ کی زپ بند کر رہا تھا کسی نے جیسے ماما کے کندھوں سے منو بوجھ اٹھا منو بوجھ ہٹایا تھا اس کے چہرے پر آنے والا اطمینان وہ بھی نوٹس کے بغیر نہیں رہ سکا اس کے پیچھے باہر لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے ماحول میں موجود تناؤ اور کشیدگی محسوس کی تھی شاہ نواز اور سکندر دونوں بہت سنجیدہ تھے اور طیبہ کے ماتھے پر شکنے تھی وہ نروس ہوئی تھی وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے صرف اپنے لیے نہیں شاہ نواز کے رویے میں سلار کے لیے بھی صدمہری محسوس کی تھی وہ سلار کے ساتھ جس گاڑی میں تھی اسے ڈرائیور چلا رہا تھا سکندر اور طیبہ دوسری گاڑی میں تھے سلار پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتا کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی گھر پہنچنے کے بعد بھی سب کی خاموشی اور ستمیری ویسی ہی تھی سلار سکندر اور طیبہ کے ساتھ لاؤنچ پہ بیٹھ گیا اور وہ کمرے میں چلی آئی تھی آدھے گھنٹے کے بعد ملازم اسے کھانے پر بلانے آیا تھا تو مجھے یہیں پر کھانا دے دو بھوک اس قدر شدی تھی کہ اس بار وہ کھانے سے انکار نہیں کر سکی ملازم کی واپسی دو منٹ بعد ہی ہو گئی تھی سلار صاحب کہہ رہے ہیں آپ باہر سب کے ساتھ آ کر کھانا کھائیں وہ کچھ دیر بیٹھی رہی یہ بلاوا غیر متوقع تھا ٹیبل پر سکندر طیبہ اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اس وقت بہت مشکل تھا وہ کھانا اندر لانے کے لیے نہ کہہ چکی ہوتی تو اس وقت بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیتی لیکن اب یہ مشکل تھا ہمت کرتے ہوئے جب وہ بلا کر ڈائننگ روم میں آئی تو سب ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کامران کی بیوی زوبا طیبہ سے کچھ باتیں کر رہی تھی اس کی آمد پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا صرف سالار اپنی پلیٹ میں کچھ ڈالے بغیر اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے بیٹھنے پر اس نے اس سے پوچھتے ہوئے چاول کی ڈش اس کی طرف بڑھائی تھی اور پھر کھانے کے دوران وہ بغیر پوچھے کچھ نہ کچھ اس کی طرح بڑھاتا گیا وہ ٹیبل پر ہونے والی بات چیت خاموشی سے سنتی رہی اور شکر ادا کرتی رہی کہ وہ اس سے متعلقہ نہیں تھی اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایشو اب اس کے لیے زیر بحث نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اس حوالے سے ان سب کی لالت و ملامت سمیٹ چکا تھا ماحول آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا طوفان گزرنے کے بعد اب کے اثرات اس کے اثرات بھی معدوم ہونے لگے تھے وہ کھانے کے بعد بیڈ روم میں سرار کے ساتھ ہی آئی تھی وہ ایک بار پھر بات چیت کے بغیر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا وہ اندھیرے میں کچھ دیر بستر پر بیٹھی رہی پھر اس نے جیسے مصالحت کی پہلی کوشش کی سالار آنکھیں بند کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا جواب دے دے یا نہ سالار بولو اس نے بلاخر کہا زخم گہرا تو نہیں تھا نرم آواز سے اس نے پوچھا کون سا والا ٹھنڈے لہجے میں کیا گیا سوال نے اسے لاجواب کر دیا تمہیں درد تو نہیں ہو رہا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس نے سوال بدلا تھا اگر ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے میرا زخم ہے میرا درد ہے اب جواب نے اسے کیا کیا تھا بخار ہو رہا ہے تمہیں اس کا کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پیشانی پر رکھ دیا بات بدلنے کے لیے وہ اور کیا کرتی اس کا ہاتھ پیشانی سے ہٹاتے ہوئے سلاڈ نے اسی ہاتھ سے سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا اے ماما تم وہ کیوں نہیں پوچھتے تو جو پوچھنا چاہتی ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کہا تھا وہ چند لمحے اس سے کچھ بے بسی سے دیکھتی رہی پھر اسے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا ابو سے کیا بات ہوئی تمہاری وہ بتاؤں جو میں نے ان سے کہا یا وہ جو انہوں نے مجھ سے کہا انداز اب بھی ٹھیکا تھا انہوں نے کیا کہا تھا تم سے اس نے جواب میں ہاشم مبین کی گالیوں کو بے حد بلنٹ انداز میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں گالیوں کو نہیں پوچھ رہی انہوں نے ویسے کیا کہا تم سے اس نے کچھ خفکی اور سرخ چہرے کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی او oh, سوری ان کی گفتگو میں ستر فیصد گالیاں تھیں اگر میں بہت مختصر بھی کروں تو بھی کتنا ایڈٹ کر سکتا ہوں بہرحال باقی باتوں میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں سور ہوں لیکن کتے جیسی موت مروں گا اور جو کچھ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ میری بیٹی اور بہن کے ساتھ ہو اس لیے وہ خصوصی طور پر دعا یا بدوا فرمائیں گے تمہارے لیے بھی ان کے کچھ پیغام پیغام ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں یہ تھی ان کی گفتگو وہ نم آنکھوں کے ساتھ گنگ بیٹھی ان کا چہرہ دیکھتی رہی اس کا وہ اپسٹ تھا اس کا اندازہ لگانا آسان تھا لیکن وہ کتنا ہرٹ ہوا تھا یہ بتانا مشکل تھا انہوں نے تم سے ایکسکیوز نہیں کی برائی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا تھا کی تھی انہوں نے اتنے بڑا انہیں بڑا افسوس تھا کہ ان کے پاس اس وقت کوئی پسٹل کیوں نہیں تھا یا کوئی اچھا والا چاقو کیونکہ وہ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر بے حد نہ خوش تھے اس کا لہجہ تنزیہ تھا پھر تم نے کیس کیوں ختم کیا تمہارے لیے کیا اس نے دو ٹوک انداز میں کہا وہ سر جھکا کر رونے لگی تھی میں تم سے اور تمہاری فیملی سے کتنی شرمندہ ہوں میں نہیں بتا سکتی تمہیں اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مجھے مار دیتے میں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے وہ سنجیدہ تھا نہیں لیکن تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے کوئی بھی نہیں کر رہا میں کل رات سے خوار ہو رہا ہوں پریشان تھا مجھے تو تم رہنے دو مجھے تم سے اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے تو تھوڑا بہت تو ریئیکٹ کریں گے وہ دو چار ہفتے گزریں گے سب ٹھیک ہو جائیں گے اس نے رسانیت سے کہا تھا امامہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا میری کوئی عزت نہیں کرتا سلاڈ نے اس کی بات کاٹ دی یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کسی نے تم سے کچھ کہا پاپا نے ممی نے کسی اور نے کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن نے پھر اس کی بات کاٹ دی اور کوئی کچھ کہے کبھی نہیں تم سے جس دن کوئی تم سے کچھ کہے تم تب کہنا کہ تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا میں تمہیں کبھی اپنے باپ کے گھر میں لے کر نہ آتا اگر مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ یہاں تمہیں عزت نہیں ملے گی تم سے شادی جیسے بھی ہوئی ہے تم میری بیوی ہو اور ہمارے سرکل میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے پتہ نہیں ہے اب یہ رونا دھونا بند کر دو اس نے قدر جھڑکنے والے انداز میں اس سے کہا ساڑھے چھ بجے کی فلائٹ ہے سو جاؤ آپ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اس کا چہرہ دیکھنے لگا وہ اس سے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے ڈیڑھ دن میں جان لیا تھا کہ وہ دنیا میں کتنی محفوظ اور وہ دنیا میں کتنی محفوظ اور غیر محفوظ تھی اس کے پاؤں کے نیچے زمین اس کے وجود کی وجہ تھی اس کے پاؤں کے نیچے زمین اس کے وجود کی وجہ سے تھی اس کے سر پر سایہ دینے والا آسمان بھی اسی کی وجہ سے تھا اس کا نام اس کے نام کے ساتھ ہٹ جاتا تو دنیا میں کوئی اور اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں تھا زندگی میں اس سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اس کی مدد اور سہارے کے لیے محتاج رہی تھی